ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کہ جس کا بندے سے محاذبہ کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے بس اگر اس نے اس کو مکمل کیا ہوگا تو وہ پوری لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کمی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو کہ تم میرے بندے کی کوئی نفلی نماز پاتے ہو بس اسی سے اس کی فرض نماز کو پورا کر دو پھر زکوٰۃ کا بھی اسی طرح محاسبہ کیا جائے گا اور پھر دوسرے اعمال کا بھی حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر مسند احمد